سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے اور خرچ کرتے وقت ان لوگوں سے ابتدا کرو جن کی کفالت کا تو ذمہ دار ہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے معمر کہتے ہیں میں نے ایوب سے کہا ان زہر غنن کا کیا معنی ہے انہوں نے کہا جو تیری ضرورت اور غنا سے زائد ہو حدیث نمبر پینتیس سو بیانوے مسند احمد